والوں کے رب کے ذمہ ہے اللہ مجھے انعام عطا کرے گا اور تم لوگ گندی عادت کے مالک ہو جہان والوں میں سے تم جو اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو اور تم غلط راستے کی طرف جاتے ہو تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو لوت کہنے لگی حضرت لوت علیہ السلام کو کہ اگر آپ باز نہ آئے ہمیں سمجھانے سے تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے قال انی من القالین حضرت لوت علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ میں تمہارے اس گندے کام کی وجہ سے تم سے بڑی نفرت کرتا ہوں اس فعل کی وجہ سے بس میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ماننے والوں کو نجات نصیب فرمائے اللہ نے فرمایا ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سب کو نجات دی مگر ان کی گھر والی عذاب والوں میں سے ہو گئی وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی سم مدمر پھر ہم نے اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ختم کیا ہم نے ان کے اوپر پھر بارش بھی برسائی اور ان کے اوپر جو بارش برسی وہ بہت بری بارش تھی بلا شبہ اس میں نشانی ہے لیکن اکثر کافر لوگ نہیں مانتے اور بلا شبہ آپ کا رب وہ زبردست اور بڑا مہربان ہے اسی طرح کی بات ہے جنگل والوں کی کہ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تم اللہ سے ڈرو میری بات مانو میں تم سے پیسے نہیں مانگتا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے تمہارے اندر ایک غلطی ہے بت پرستی کے علاوہ کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو ناپ تول میں کمی نہ کرو اور خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے وزن کو صحیح انصاف کے ساتھ تولو برابر لوگوں کو چیزیں کم نہ دو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سن کر قوم کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر تو جادو ہوا ہے کیسی باتیں کرتے ہو ہم تمہاری بات نہیں مانتے تم ہماری طرح ہی انسان ہو اور اللہ اللہ ہم تمہیں جھوٹا محسوس کرتے ہیں تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو تو ٹھیک ہے لے آؤ ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا اگر سچے ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرا رب تمہارے اعمال کے بارے میں بھی جانتا ہے اور عذاب کا فیصلہ کب ہوگا وہ بھی جانتا ہے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تقسیم کی اور ان کو ایک سائے کی شکل میں عذاب نے اپنے گرفت میں لے لیا یہ جو ایک بڑے دن کا عذاب تھا بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر کافی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے شباب پر اب وہ غالب اور بڑا مہربان ہے گزشتہ سبق میں ہم نے قوم سمود کی بات کی تھی قوم سمود کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے لوگ تھے وہ بچ گئے باقی لوگوں پر عذاب آ گیا تھا تو جب تک صالح علیہ السلام زندہ تھے یہ لوگ ٹھیک رہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ماننے والے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تو دوسرے جو نئی دنیا آئی ماڈرن دور آ گیا تو وہ پھر اسی طرح ہی سرات مستقیم سے دور ہو گئے شرک وغیرہ میں مبتلا ہو گئے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا جب یہ لوت علیہ السلام کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وہی زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام دونوں خالصات بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے عراق کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا اور قوم صدوم یہ آج کل میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ اردن کی سائڈ ہے جہاں پہ اس جھیل کی طرف بندہ اس سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے نا موسم صاف ہو تو سامنے بیت المقدس کے گنبد نظر آتے ہیں یہ قوم سمود یہاں آباد تھی اور یوں نشیبی علاقہ ہے یوں بیت المقدس تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے یہ علاقہ سطح زمین سے نیچے ہے اسی وجہ سے جو ان کے اوپر عذاب آیا تو زمین نیچے ہو گئی تھی یہ قوم سمود صدوم کی طرف حیرت لوت علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا بہرحال لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ان اس قوم میں ایک تو بری بات یہ تھی کہ وہ پرست تھے اس بات کو سمجھاتے رہے دوسرے ان کے اندر بری بات یہ تھی کہ یہ غیر فطرتی ترتیب میں ملوث تھے یہ غیر فطرتی کی جس میں جانور بھی مبتلا نہیں ہوتا جانور کو بھی جو جنسی خواہش کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے یہ اتنے برے لوگ تھے کہ یہ مردوں کی طرف جاتے تھے اور ان پر عذاب بھی پھر اسی طرح آیا کہ پہلے تو عذاب یہ آیا کہ ان کی بستی کو اٹھایا گیا اور الٹ کر کے نیچے پھینکا گیا نیچے زمین اور دب گئی مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی اور ہر پتھر پر ہر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جس کو پارے میں مصب منظور مدن نام لکھا ہوا تھا کچھ لوگ وادیوں میں بھاگ گئے تھے تو وہ پتھر فضا میں پھرتا رہتا تھا جب اس کو وہ بندہ ملتا تھا تو اسی کو وہ لگتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتا تھا دوستو افسوس کی بات یہ ہے یہ علاقہ بظاہر تو مسلمانوں کے پاس ہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی وہاں ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں بڑے عیاشی کا اڈا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے سارے کام ہیں جس کام سے ان کے اس قوم پر عذاب آیا تھا اس جگہ میں یہی ترتیب ہے اور جب بندہ عمان سے جاتا ہے ہے فرض کرو پھر آگے اردن آتا تو ہر ہر تھوڑی دیر کے بعد نا بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ اتنا نیچے جا رہے ہیں آپ سطح زمین سے اتنا نیچے جا رہے ہیں اتنا نیچے جا رہے ہیں کہ وہ عذاب کی وجہ سے وہ جگہ سطح زمین سے نیچے چلی گئی پھر ان پر پتھروں کا عذاب آیا لیکن بہرحال اور کے گھر والی بھی لوت علیہ السلام کی یوں مخبری وغیرہ کرتی تھی جیسے وہ ان کے ساتھ فرض کرو ملی ہوئی تھی اور ان کے فعل پر خوش تھی اس پر بھی یہی عذاب آیا رات کے ٹائم پر اللہ نے حکم دیا نکل جاؤ تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ رات تو بہت دور ہے صبح کے ٹائم حکم ہوا نکل جاؤ پھر ہم عذاب دیں گے تو اتنے تنگ تھے یہ بات بھی ایسی ہے کہ ایمان والا بندہ کیسے برداشت کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جلدی نہیں ہو سکتا اللہ پاک عذاب ان کے اوپر تو اللہ نے فرمایا علیہ السلام خود قریب کیا صبح قریب نہیں ہے صبح ہو جائے گا آپ لوگ نکل جائیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے پھر ان کے اوپر وہ عذاب تو بیگم کو بھی یہی سمجھایا پیچھے نہ دیکھو اس نے پیچھے دیکھا اور وہ اس کے اوپر پتھر لگا وہ عذاب کی زد میں آ جائے یہ پہلا سبق یہ ہے علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو کہنے کہ ہمیں نہ سمجھاؤ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے دودھ علیہ السلام نے کہا میں تو تمہارے اس گندے کام کی وجہ سے بہت بیزار ہوں کوئی ایسا بہتری فیصلہ ہو جائے کہ الگ الگ ہو جائیں ہم بارہ فرمایا اللہ پاک نے ہم نے مبت علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی اور باقی جو لوگ تھے ان کے اوپر یہ یوں اس طریقے سے سزا ہوئی اب بھی اسلامی حکم کے لحاظ سے یوں ہی سزا ہے کہ ایسے بندے کو دیوار سے نیچے گرایا جائے گا جو جنسی تسکین کے لحاظ سے مرد کی طرف جاتا ہے اور کیا دنیا نے اب میں تو بات یہ رونا روتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ یورپ نے بڑا کام کیا تو بڑے یوں اس طرح ہے تو امریکہ نے یہ کام کیا ان کے یہاں تو یہ قانون پاس ہو گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے جن کی ہم تعریف کرتے کرتے ہیں انسانیت ان کے اندر نہیں ہے انسانیت اصل چیز ہے بڑا بنگلہ بنا لینا یہ جہاز بنا لینا کیا کمال ہوتا ہے انسانیت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ مخلوق ہے اور نے کیا نظام دیا ہے کیا ترتیب دی ہے اعلی کتاب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کسی کتاب میں بے شک وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے لیکن کسی کتاب میں اس طرح کی کوئی اجازت کی بات نہیں ہے کسی شریعت میں شراب جائز نہیں کسی شریعت میں خنزیر جائز نہیں اس شریعت میں کیا وہ اپنے آپ کو علی کتاب اور عیسائی کرتے ہیں اور بعض سارے مسلمان جو ہے وہ ذرا سی کوئی بات ان کی تھے کہ وہ تعریفوں میں لگ جاتے ہیں اور اپنے اسلام مذہب کی تعریف کرو آپ کے اس تاریخ ہے اتنے بڑے اسلام محدثین کو علماء اور محدثین اچھے اچھے انصاف والے بادشاہ کیا گزرے آپ کو وہ یاد نہیں آتے اور دشمن اسلام کی تعریف میں لگ جاتے ہو یہ سبق تھا لوت علیہ السلام کی قوم کا کذب اصحاب علیہ المرسلین شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا قرآن مجید نے کئی مقام پہ بیان کیا ان کو اصحاب العیقہ بھی کہا اصحاب مدین بھی کہا علماء نے لکھا ہے کہ اس قوم کے دو علاقے تھے ایک شہری آبادی تھی اسے اصحاب مدین کہتے ہیں اور ایک جنگلی آبادی وغیرہ جس میں جنگل شنگل ہوتے ہیں تو اس کو اصحاب کہتے ہیں ایک ہی لوگ ہیں بارہ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے یہ وہی شعیب ہیں جن کی طرف حضرت موس علیہ السلط کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظام جو بنایا اگر شعیب آئے میسر اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے کہ اللہ پاک نے غصے میں اعتدال لانے کے لیے حضرت نوس علیہ السلام ابھی پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف بھیجا یہ بستی شعیب علیہ السلام کی بھی سعودی عرب کے بارڈر پر اس وقت ہے جیسے اس دن سمود کی بستی کی بتائی بات عجیب بات ہے عجیب بات ہے عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یہ نظام سارے وہ ہو گئے اور اس علاقے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گورنر بنائے گئے تھے اور یہ لوگ چوری کرتے تھے کچھ لوگ چوری کرتے تھے یہ مدین کے علاقے کے تو سلیمان علیہ السلام نے جمعے کے خطبے میں تقریر کی کہ سنو بھائی تم لوگوں میں سے بعض چوریاں کرتے ہیں بعض آ جاؤ ورنہ ہم نے خط لکھ دینا ہے جنگل کے درندوں کو جو رات کو باہر نکلیں گے جنگل کے درندے ان کو پکڑیں گے بعض آ جاؤ کوئی پولیس چلیس نہیں بھیجوں گا لوگوں نے سمجھا ایسی ایسے کلندر ویسی باتیں کرتے بارہ نے رکا لکھا اور کہا بعض بعض درختوں کے اوپر اس کو لگا دو نا تو پھر دیکھا جائے گا رات کو آ گئے بھیڑیے بھی شہر بھی کوئی باہر نہیں نکلا پھر یہ باز آئے یہ قوم شعیب ہے ان کے پاس ان کی بت پرستی کی عادت تھی شعیب علیہ السلام ان کو سمجھایا دوسری ان کے اندر عادت تھی ناپ توڑنے کرنا بھائی اگر چیز مہنگی ہے تو تھوڑا سا ریٹ زیادہ بڑھا دو وزن میں کیا کم کرتے ہو یہ غلط بات ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے فرض کرو ایک چیز مہنگی آئی ہے تو اس کا دس روپے نوے روپے کے بجائے سو روپے کلو دو لیکن ناپ میں کمی نہیں کرنی چاہیے بہت بڑی بری بات ہے یہ ناپ میں تول میں کمی کرتے تھے اور تیسری ان کے اندر غلطی یہ تھی کہ بڑے چودھری تھے جدھر شدھر کوئی سائڈ میں نا لوگ جہاں آتے ہیں وہاں سے چنگی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ہونڈا ٹیکس شہر میں آ ہو پیسے دو وہ نہ دیں لوگ تو ان کو مارتے تھے ہمارے علاقے میں بھی بعض یہ اس طرح کے لگ جاتے تھے نہیں آپ لوگوں کے علاقے میں کدھر ہے ادھر ہم جاتے ہیں یہ ایک کھنڈا علاقہ مل اللہ یار کھنڈا اور یوں اس طریقے سے تو وہ انگریز کی غلامی کی نا سلامیاں صحیح دی ہیں تو انہوں نے پھر کہا یہاں سے گھوڑے بگاؤ پھر ساری زمینیں تمہاری ہو گئی ہیں وہ راستے میں جی وہ لگا کے بیٹھے ہیں وہ ڈنڈے پیسے دو چھوڑ پیسے یار مولوی صاحب لوگوں سے پیسے لیتا ہے پیسے دیتا ہے عجیب آدمی ہے چلو ہٹو لیکن لوگوں سے جو وہ تھوڑے سے ڈر پک ہوتے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں یہ چوہیا لیتے تین گنا بت پرستی اور ناپتول میں کمی اور جدھر علاقہ سمجھتے تھے نا کوئی لوگ آتے ہیں تو وہاں چوہیا وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے انہوں نے سمجھایا لیکن بعض نہیں آئے بہرحال پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی رہی رہی تنبیہ ہوتی رہی لیکن یہ نہ سمجھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مذاق بنانے لگ گئے اور خدمت بھی نہیں کرتے تھے دیکھو نا شعیب علیہ السلام کا قصہ وہ بچیاں سیڈ میں کھڑی تھی پانی پلانے کے لیے ساری قوم اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیتی تھی اور بچیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تھی وہ تو موسیٰ علیہ السلام درویش وہ تو مسافر تھے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر وہاں وہ بے بس بے کس مسافر ہو کے سیڈ میں جب بیٹھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے ایک شریف آدمی کے دل میں رحمت ہے عورت کا احترام واجب ہے تو وہ چلے گئے انہوں نے بچوں کو مویشیوں کو پانی پلا دیا اور پھر سائڈ میں بیٹھ کے کہا کہ اے میرے رب آج اس دھرتی میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر اور محتاج نہیں ہے میری مدد کر اللہ نے ایسا نظام بدلا اللہ نظام بدلا ایسا اس بچی نے گھر میں جا کے کہا ابو جی یہ کتنا نیک آدمی ہے ہمیں نوکر کی ضرورت ہے اس سے بہتر کوئی نوکر نہیں اس سے بہتر کوئی حیات دار نہیں دار نہیں اس کو رکھتے ہیں شہب اسلام نے ان کو سمجھایا لیکن نہیں سمجھے اور ان پر گرمی مسلط ہو گئی بارشیں نہ آئی بارشیں نہ آئی تو ایک دن بادل آیا بڑا گھنا بادل وہ جنگل کی طرف آیا یہ سارے خوش ہو کے ادھر کی طرف دوڑے کہ بادل آ گیا بارش برسائے گا بڑے مزے ہوں گے یوں سارے جب جمع ہو گئے اللہ کا امتحان تھا وہ بادل بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا دینے لگ گیا جب سارے جمع ہو گئے فلما رو وہ آرزم مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا کہنے لگے آؤ آؤ بارش برسنے والی والی ہے اللہ نے فرمایا نہیں بل ہوا مستعجل تم بھی دیکھو فی عذاب نبی یہ وہ بات ہے جو میرے پیغمبر کے ساتھ تم مذاق بناتے تھے کہ تم سچے ہو تو لاؤ عذاب اس نے آگ برسنا شروع کر دی اور سارے جل گئے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اللہ سمجھ نصیب